آپ حضرات کے سامنے دعوت خطاب دوں گا جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی رہنما شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المالک صاحب دامت برکاتم العالیہ کو الحمدللہ اس وقت سٹیج پر کثیر علماء کرام کی تعداد موجود ہے تمام آنے والے اپنے معزز ترین مہمانان گرامی کی خدمت میں بسط تقریم و ادب درخواست ہے کہ وہ وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے مختصر اور جامع معنی اپنا پیغام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں تشریف لاتے ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المالک صاحب الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسه اسماء انا محمد وانا احمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميّ وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي رواه البخاري محترم جناب حضرت مولانا عبد الغفور حیدری صاحب محترم جناب حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب اور نہایت ہی محترم جناب حضرت مولانا عزیز احمد صاحب اور نہایت ہی محترم جناب حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب جناب حضرت مولانا محمد اسماعیل شجا آبادی صاحب دیگر جلیل القدر علماء کرام معزز حاضرین میں سب سے پہلے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمانی اور محبت کے تعلق کے مظاہرے پر اظہار پر اور اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اسی طرح آپ تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دین کی محبت میں دین کی سربلندی کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت و جلال کے اظہار کی محبت میں جوک در جوک تشریف لائے ہیں اور پھر میں اس بات پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ عالمی مجلس سے تحفظ ختم نبوت تسلسل کے ساتھ ختم نبوت کے مسئلے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو اجاگر کر رہی ہے مسلسل بلا کسی توقف کے ہر سال یہ کانفرنس بھی منعقد ہوتی ہے اور تسلسل کے ساتھ مبلغین ختم نبوت مجاہدین ختم نبوت اس فریضے کو تسلسل کے ساتھ بڑی جان فشانی کے ساتھ اور بڑے جذبے اور ذوق و شوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ مسئلہ جو نوے سالہ پرانا مسئلہ تھا وہ مسئلہ ان کوششوں کے نتیجے میں حل ہوا اور ملک کی سطح پر اسمبلی کی سطح پر اسمبلی کے فورم پر جیسا کہ ابھی آپ سن رہے تھے ختم نبوت کو اسلام کا بنیادی عقیدہ قرار دیا گیا اور منکر ختم نبوت کو کافر قرار دیا گیا اور مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکاروں کو چاہے وہ قادیانی ہوں چاہے لاہوری ہوں ان کو ملت اسلامیہ سے خارج قرار دے دیا گیا اسی کے نتیجے میں عالمی سطح پر بھی قادیانیت کو غیر مسلم الگ ملت قرار دیا گیا اور یہ پہلی فتح ہے جو عالمی تحفظ ختم نبوت کا حاصل ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک فاتح جماعت ہے اور اس نے قادیانیت کو شکست دی ہے اور اس سے پہلے اس نے قادیانیت کے سرپرست برطانیہ کو شکست دی کہ علماء اسلام نے علماء دیوبند نے سید علامہ انور شاہ کشمیری اور سید عطا اللہ شاہ بخاری اور دیگر جلیل القدر علماء نے جن کو اللہ تعالی نے زبان و بیان کی وہ خوبیاں دی تھیں جن سے قادیانیت تو کیا دنیا کا کوئی غیر مسلم سرفراز نہ ہو سکا اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ صدی کے خطیب قرار پائے اس پوری صدی میں ان جیسا خطیب نہیں پیدا ہوا انہوں نے اپنی خطابت سے اپنی شعلہ بیانی سے اور اپنے علم سے اور اپنے جذبہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کو محبت تھی دین کا دین کے ساتھ جو ان کا لگاؤ تھا اس کے نتیجے میں انہوں نے امت مسلمہ کو بیدار کیا امت مسلمہ کو آزادی کے لیے متحرک کیا انگریزوں کے خلاف انہوں نے منظم دعوتی اور تبلیغی جہاد کیا جس کے نتیجے میں انگریز کو اس ملک سے اپنا بوریا بسترا گول کرنا پڑا اور ایک وقت وہ تھا جب اس کی حکومت پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا اور ایک وقت آج ہے اس کی حکومت پر سورج طلوع بھی نہیں ہو رہا یہ فتح اللہ تعالی نے دی اس امت کے علماء کو اور اس امت کی رہنماؤں کو دین کے مبلغین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء الانبیاء اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خلفائی اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما صحابہ نے عرض کیا ومن من یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں آپ نے فرمایا ما مات الناس الناس من یہ وہ لوگ ہیں جو میری ان سنتوں کو زندہ کرتے ہیں جن کو لوگوں نے چھوڑ دیا جن کو لوگوں نے بھلا دیا اور لوگوں کو ان کی تعلیم دیتے ان سنتوں کی تعلیم دیتے ہیں بزرگوں اور بھائیوں ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی پھر دوسری خوش قسمت یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا پھر تیسری خوش قسمت یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے علماء حق کے ساتھ وابستہ کیا جنہوں نے ہمارے ایمانوں کے اندر جذبہ پیدا کیا جوش پیدا کیا ول پیدا کیا بزرگوں اور بھائیوں ہم اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے اور اس کے نتیجے میں ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد ہم ختم نبوت کے پیغام کو کانفرنس کے اس پیغام کو کانفرنس کے اعلامیہ کو گلی گلی کوچا کوچا بستی بستی اور شہر شہر پہنچائیں اور الحمدللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جذبہ دیا ہے اس جذبے سے سرشار ہو کر آپ میدان جہاد کے اندر موجود ہیں دین کی سربرندی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے آپ جہاد کر رہے ہیں جد جہد کر رہے میں اس موقع پر وہ آج جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا صرف ترجمہ عرض کر دیتا ہوں اور حدیث جو پڑی ہے اس کا بھی صرف ترجمہ عرض کر دیتا ہوں کہ اکابر علماء اور خطبہ موجود ہیں اور وہ آپ کے دلوں کو دماغوں کو ایمان کے جذبے سے منور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے ما کان محمد من رجالکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے بھی باپ نہیں ہیں ولیکن رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین اور آخری نبی ہیں آخری نبی ہیں آپ کی دو شانیں ایک رسول اللہ ہونے کی شان اور دوسرا خاتم النبیین ہونے کی شان اور یہ شان کہ آپ کے بعد آپ کی نسبی اولاد میں سے کوئی بھی بالغ ہو کر اس دنیا کے اندر زندہ نہیں رہا تاکہ امت میں سے کسی کو یہ وسوسہ نہ پیدا ہو کہ نبی کے بعد نبی کے بیٹے کو ہم نبی مان لیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوکان بعد نبی لکان عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو عمر ہوتے ممکن ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پانچ نام ہیں میں محمد ہوں ابھی آپ تشریح سن رہے تھے محمد اس کو کہتے ہیں جس کی مسلسل تعریف کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آپ کی آمد سے پہلے شروع ہوئی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی جب تک یہ کائنات قائم ہے اس وقت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جاری رہے گی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی تعریف فرمائی صحابہ کرام نے آپ کی تعریف فرمائی علماء نے آپ کی تعریف فرمائی اسلامی شاعروں نے آپ کی مدھا میں اپنے شعر کہے اور اس وقت بھی آپ سن رہے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا سلسلہ جاری و ساری ہے کوئی بھی اسٹیج ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس پر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور پھر اس کے بعد پروگرام شروع ہو جائے بلکہ تلاوت قرآن کے بعد اللہ تعالیٰ کا کلام سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں نعت سنائی جاتی ہے تب جا کر کے وہ موقع آتا ہے کہ ہم دوسرے بیانات سن سکیں اور دوسرے لوگ اپنے بیانات پیش کر سکیں تو فرمایا انا محمد میں محمد ہوں باب تفعیل کا سیغا ہے تکثیر کے لیے آتا ہے کثرت سے اور تکرار کے لیے آتا ہے کثرت سے اور بار بار جس کی تعریف کی جائے وہ محمد ہوتا ہے وہ انا احمد ہو اور میں احمد ہوں احمد اس کو کہتے ہیں جو تعریف کرنے والا ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھی ہیں اور احمد بھی ہیں احمد کا معنی یہ کہ اللہ کی جتنی آپ نے تعریف کی اتنی کسی نے نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلام تمام عبادت گزاروں تمام علماء تمام اولیاء اظام سب سے بڑھ کر تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اگر وہ تمام تعریفیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور محمد الرسول وسلم نے اللہ کی جو تعریف کی ہے وہ دوسرے پلڑے میں رکھی جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا روز ہوگا میں اس وقت بھی اللہ کی حمد کروں گا بیدی لواء الحمد یوم القیامہ اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا قیامت کے روز آدم و من دونہ تحت لوائی یوم القیامہ آدم اور اولاد آدم کے علاوہ جتنی بھی اولاد آدم میں جتنی بھی نبی ہیں سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میں عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ کی حمد و سنا کروں گا اور ایسی حمد و سنا کروں گا جو کسی نے بھی نہیں کی ہوگی اور میں نے بھی اس سے پہلے نہیں کی ہوگی میں اللہ کی حمد و سنا کروں گا سجدے میں پڑا ہوا ہوں گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفا راسک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے کل تسما کہو تمہاری بات سنی جائے گی سل توتا سوال کرو دیے جاؤ گے اشفا تو شفا سفارش قبول کرے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے پرسلاج سے میں اپنی امت کو لے کر گزروں گا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے جنت میں اپنی امت کو لے کر میں داخل ہوں گا بزرگ اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انل ماہی میں ہوں مٹانے والا الذي يمحو اللہ بی الکفر اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا کفر نے مٹ جانا ہے کافر نے بھی مٹ جانا ہے ساری دنیا کفر سے پاک اور صاف ہو جائے گی کفار سے پاک و صاف ہو جائے گی یہ جو کفار جو اسلام کو مٹانے کے لیے لگے ہوئے ہیں اور امت مسلمہ کو مٹانے کے اندر لگے ہوئے ہیں یہ کفار مٹ جائیں گے ان کے لیے مٹنا مقدر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی کیا ہے الماہی میں ہوں مٹانے والا اللہیم اللہ میرے کفر کو اللہ مٹا دے گا بخاری مسلم کی متعدد روایات ہیں جن میں اس مضمون کی تشریح ہے مسلم شریف کی روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹا پرائے مشارقہا و مغاربہا میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھا اس کے مغربوں کو بھی دیکھا سیب لوگ ملک امتی معذوی علی میرا اور میری امت کا اقتدار ساری زمین پر پہنچے گا امریکہ میں بھی یہ دین پہنچے گا برطانیہ میں بھی پہنچے گا جرمن جاپان میں بھی پہنچے گا روس اور چین کے اندر بھی پہنچے گا گھر گھر میں داخل ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلنا حادل امر ما بلغ اللیل والنہار جہاں جہاں دن اور رات ہیں وہاں وہاں یہ دین پہنچے گا لا یبقا بیت مدر ولا وبر کوئی مٹی کا گھر باقی نہیں رہے گا کوئی خیمہ باقی نہیں رہے گا اللہ ادخلہ اللہ الاسلام مگر اللہ نے وہاں اسلام کو داخل کر کے چھوڑنا ہے یعز عزیزا و ذلیلا اللہ عزت والوں کو عزت دے دے گا اور زلیلوں کو پستوں کو اللہ پست کر کے چھوڑے گا مسند احمد کی روایت ہے آپ کے لیے خوشخبری ہے بزرگ اور بھائیو آپ اس دین کے علم بردار ہیں جس دین نے غالب ہونا ہے جس دین نے دنیا سے کفر کو مٹا دینا ہے کفار کو بھی مٹا دینا ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارسل الحق اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ دین حق کے ساتھ الدین کلی اس کو تمام باطلہ پر غالب کر دے وہ کفا باللہ شہید اللہ کا فرمانا کافی ہے اللہ کی گواہی کافی ہے اور ایک جگہ فرمایا ولو کرے حل مشرقن اگرچہ مشرقوں کو یہ بات ناپسند ہو اگرچہ مشرق پورا زور لگا لیں پوری رکاوٹیں ڈال لیں اپنے پورے وسائل استعمال کر لیں پوری ٹیکنالوجی اپنا پورا سیٹلائٹ نظام اپنے بم اپنے میزائل استعمال کر لیں اس کے باوجود اللہ نے غالب کر کے چھوڑنا ہے اور ایک جگہ فرمایا وہ لوگ کرے حل کافروں اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند ہو اور ایک جگہ نور اللہ فرمائے یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجا دیں اپنے پھونکوں سے اللہ کا نور ہو اور پھونکوں سے بوجھ جائے اللہ کا نور تو یہ سورج ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے سراج قرار دیا یہ بھی ایک سورج ہے اس کے نور کو اللہ کے اس نور کو اس دین کو پھونکوں سے ایک طرف کمزور ترین چیز ہے پھونکیں اور دوسری طرف قوی ترین چیز ہے نور اللہ پھونکوں سے کیسے بوجھے گا کیسے ختم ہوگا نور نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اپنے نور کو ساری دنیا میں پھیلا کر کے رہے گا ولو کرے ہلکا کو ناپسند ہو بزرگ اور بھائیوں علماء کرام کی آپ کو قیادت میسر ہے جو اس دین کے علم بردار ہیں جو غالب دین ہے اور جنہوں نے فتح حاصل کی ہیں پہلی بھی فتوحات حاصل کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی فتوحات حاصل کریں گے اس مرحلے پر جو کچھ ہو رہا اسلام کے خلاف اس کے مقابلے میں بھی انشاءاللہ فتوحات ہمیں ملیں گی وہ دن دور نہیں ہے کہ امریکہ بوریا بان سے باندھے گا اور بھاگنے کی رستہ تلاش کر رہا ہے انشاءاللہ اللہ وہ بھاگے گا رخصت ہو جائے گا جس طرح پہلے برطانیہ افغانستان سے بھاگا تھا اب امریکہ بھاگے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے نشان کو اور عظمت کو اجاگر فرمائیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم استقامت کے ساتھ اس قافلہ کے ساتھ جڑے رہیں اور دین کی دعوت و اشاعت کہ کام کو مستعدی کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ جاری و ساری رکھیں وہ آخر و داوانہ الحمد للہ رب العالمین